حضور میرا سوال یہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و شرح بیچ اس مسئلے کے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کاٹن کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے کیونکہ اس سے آدمی کے اندر اکڑ پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے جبکہ دوسرا شخص اس کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ تکبر جو ہے وہ کپڑوں سے نہیں بلکہ کپڑوں میں نہیں بلکہ دل سے دل میں ہوتا ہے اور کاٹن کے کپڑے پہنو یا واشنگ ویئر کے کپڑے پہنو اگر تکبر ہوگا اس کے اندر تو اس کے دل میں ہوگا کپڑوں سے اس کے کوئی تکبر نہیں ہوتا تو آپ اس مسئلے میں حضور کیا فرماتے ہیں جگہ اللہ خیرہ جی ہاں رضا بھائی کے اصل میں دونوں دوستوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں بعض اوقات کپڑوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے اس میں شک نہیں ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے کپڑا پہن کے آدمی اور بھی اللہ جل مجد الکریم کا شکر گزار ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ نے کرم نوازی کی مجھے یہ اتنے اچھے میں کپڑے دیے تیرا حکم ہے زینت کرو تو میں نے زینت کی حالات پر بات ہوتی ہے اور نفوس پر بات ہوتی ہے ہر نفس ایک جیسا نہیں ہوتا ایک آدمی کو کچھ کپڑوں سے جو ہے وہ یعنی تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ایک آدمی جوں جوں اچھی چیزیں حاصل کرتا ہے تو اس پر زیادہ رب کی نعمت کا اظہار کرتا ہے شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں فروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا بڑا اچھا تھا بڑا اچھا ایسے چلتا اور جیسے کچھ گھوڑے ایسے یعنی کھیل تماشا کرتے ہیں تو اس نے جب کیا تو آپ نے فوراً نیچے چھلان لگا دی تو کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ بیچ دو میں اس گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا یا رسول اللہ کیوں یہ ایسے چلتا ہے کہ اوپر بیٹھنے والے کو تکبر آتا ہے تو یہ مختلف اوقات میں مختلف احکام ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے ہر کپڑے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تکبر کیا اور ہر ایک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ پہنے تکبر نہیں کرے گا تو اس لیے جیسا آدمی ہو اگر اس کو تکبر نہیں پیدا ہوتا تو ٹھیک ہے پہنے اگر ہوتا ہے تو نہ پہنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو کپڑے پھٹے پرانے پہنتا تھا تو فرمایا تیرے پاس نہیں ہے اچھے بہت لیکن پہنتا نہیں فرمایا پہن اور رب کا شکر ادا کر رب جو نعمت دیتا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے تو یہ مختلف اشخاص مختلف اوقات اور مختلف نفوس کی بات ہے ہر ایک کے لیے ایک جیسا فتویٰ نہیں